www.attableek.com The Reviver of Iman Bismillahirrahmanirrahim وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق پہلے تو دعوت توحید دی تھی یہ پرانے کریم کا دستور ہے توحید کی دعوت اولین طور پر دی جاتی ہے توحید کی دعوت دینے کے بعد دلائل کا نمبر آتا ہے توحید کے دلائل دیے جاتے ہیں یعنی اللہ ایک تھے کتنے طاقت والے ہیں قدرت والے ہیں اس کے دلائل دیے اب جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ توحید کی دی جانے والی دعوت کو منظور کیا اور ایمان لے آئے ان کو بشارت دے رہے ہیں وہ بشری لدین عام اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بشارت دیجئے جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں یعنی جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا کلمہ توحید کا اقرار کیا اور اقرار رسالت بھی کیا لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بڑھائی وامر الصالحات اور انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے نفس ایمان کے ذریعے سے کہ کسی نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو ایک نہ ایک روز وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جہنم سے اس کو چھٹکارا دیا جائے گا جہنم سے نکال دیا جائے گا یہ تو ایک طے شدہ معاملہ ہے لیکن جنت میں اولین وہلے میں دخول ہو جائے اور جہنم سے بالکل یا چھٹکارا نصیب ہو یعنی جانا ہی نہ پڑے اور سیدھے جنت میں جائے اس کے لیے ہمارے صالحہ کی ضرورت ہے پھر ہمارے صالحہ میں کچھ تو فرائض واجبات ہیں جن کے کرنے پر پھر جنت کا وعدہ ہے کہ جنت میں جائے گا لیکن ترقی درجات کے لیے شیخ کی ضرورت ہے باقی ایمان قبول کر لیا اور سات چیزوں پر ایمان لایا فرائض و واجبات تمام انجام دیے تو اس کا جنت کا داخلہ تو طے ہے تو شیخ کی ضرورت کیوں ہے شیخ کی ضرورت اعمال صالحہ میں ترقی کے لیے ہے اور اعمال صالحہ ترغیب کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں شیخ ترغیب دیں گے اور آپ کی وظائف کی تو اس کے ذریعے سے اعمال زائد کرنے کا شوق ہوگا جتنے اعمال زائدہ اعمال صالحہ میں سے انجام دے گا اتنا اونچا درجہ اللہ تعالی جنت کے اندر اس کو ادا فرمائیں گے اس سے ایک بات کا پتا چلا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے اگرچہ ایمان کی تاریخ میں اعمال نہیں آتے لیکن ایمان میں ترقی کے لیے ایمان کی طاقت کے لیے ایمان میں جلا پیدا کرنے کے لیے ہمارے ہر ضروری ہے ایسے ایمان اور ہمارے صالحہ والوں کے لیے جنت کی بشارت دی اب جنت کوئی فرضی چیز نہیں ہے جنت میں کیا کیا ہے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے عربی میں جنت کے معنی باغ کے ہیں باغات کا وعدہ ہے جنات کہ اللہ تعالیٰ باغات دیں گے تدریم انتقل انہار کہ اس کے اندر نہروں میں پانی بہ رہا ہوگا ایک تو یہ کہ نہر ہے لیکن پانی نہیں بہ رہا ہے تو وہ نہر کچھ کام کی نہیں ہے لیکن وہ نہر جس میں تازہ بتازہ پانی بہ رہا ہے ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ سے وہ باپ بھی بڑا شاداب ہوگا بڑا آباد ہوگا پھر یہ جنت ایک یقین ہے الجنت و حق والنار حق جنت ایک حقیقت ہے جہنم بھی ایک حقیقت ہے اور شرح عقائد میں لکھا ہے کہ جنت اور جہنم فی الحال موجود ہیں الان موجود اطان یہ نہیں ہے کہ بعد میں بنائیں گے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی نے تیار رکھی ہیں اور جب وقت آئے گا اس کے افراد اس میں داخل ہوں گے پھر جنت میں باغات ہوں گے باغات میں نہریں نہروں میں پانی اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ یہ باغات خالی نہیں ہوں گے درختوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور یہ درختوں پر پھل ہوں گے اور یہ پھل کیسے ہوں گے وہ بھی بیان کیا ہے پودا کے پھل ایسے ہوں گے کہ دنیا کے کھائے جانے والے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے دنیا میں جو پھل کھاتے تھے اس سے رنگ میں اور ظاہری دکھ دکھاؤ میں مشابہ پھل ہوں گے لیکن دنیا کے پھلوں کے مقابلے میں ذائقہ بالکل مختلف ہوگا کوئی مناسبت نہیں دنیا کے پھلوں کے ذائقے میں اور جنت کے پھلوں کے ذائقے میں کوئی مناسبت نہیں اور وہ ذائقے کو بیان کرنا بھی مشکل ہے وہ جب اللہ کھلائیں گے تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا ہمارے حضرت حکیم الاسلام فرماتے تھے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ بھائی مانگا کہ سنترا دیجیے تو دے دیا جائے گا کوئی اور پھل لیکن جب کھائے گا تو اس میں سنترے کا مزہ آئے گا تو بظاہر وہ کوئی اور پھل معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا مزہ جو ہے جو چاہا ہے اس میں وہ ملے گا ایک فل یہ بھی ہے اور کہنے والا اور دیکھنے والا وہ پھل دیکھ کر یہ بھی کہے گا کہ یہ تو ہم دنیا میں کھا چکے ہیں وہی دوبارہ آپ ہم کو دے رہے ہیں تو کہا جائے گا چک کے دیکھ کھا کے دیکھ تو کھا کے دیکھے گا تو اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا وہ اتو بھی ہی متشا اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے بے اعتبار ظاہر کے بے اعتبار لون کے لیکن ذائقے کے اعتبار سے وہ بالکل مختلف ہوں گی پھر آگے فرمایا و لوں ازواج متحرہ اور وہ باغات میں محل ہوں گے اور محل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات رکھی ہوں گی متحر کے معنی پاک جو ظاہری اور باطنی عیوب جو دنیا میں مانے جاتے ہیں اس سے پاک ہے ظاہری عیوب میں حیض ہے نفاس ہے یہ تنفر کی چیزیں ہیں اس سے وہ پاک ہوں گی ازواج اور باطنی کمزوریاں بے وفائی بدہدی بد کلامی کچھ فلکی جو عورت کے مزاج کا عنصر ہے اس کی فطرت میں داخل ہے وہ وہاں نہیں ہوگا کچھ فطرتی جتنی بھی ہے وہ جنت کے باہر ہے بہشتہ جاس کے آزارے نہ باشد کسے رابا کسے کارے نہ باشد جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں برائی نام کی کوئی چیز کا تصور ہی نہیں ہے لہذا وہاں حسد بھی نہیں ہوگا کینا کپٹ بھی نہیں ہوگا بغض بھی نہیں ہوگا غصہ نہیں ہوگا عداوت نہیں ہوگی ریبت نہیں ہوگی کبر نہیں ہوگا بد اخلاقی نہیں ہوگی پھلکی نہیں ہوگی یہ سب اخلاقی کمزوریاں ہیں یہ سب اخلاقی کمزوریوں سے اللہ تعالی جنتیوں کو پاک کر کے پھر جنت میں داخل کریں گے یہ سب مل جانے کے بعد آدمی کو ایک خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ اتنی بہترین نعمتیں اللہ دیں گے نعمتیں کیسی ہوں گی آئین آئن رات جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ولا ازون سمیاد اور کسی کان نے سنا نہیں ولا خطر اعلی قلب بشر اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں تیار کر کے رکھی ہیں اس پر یقین رکھنا چاہیے یہ تمام چیزیں صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے اور یہ واقع ہونے والی چیزیں ہیں جب یہ تمام نعمتیں مل جائیں گی تو آدمی کے دل میں خیال آئے گا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہو تو اچھا ہے کیونکہ نعمت مل کر چھین جائیں یہ دکھ کی بات ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اس سے تو نہ ملی ہوتی تو اچھا ہوتا یہ تو مل کے چھین گئی جو اور بھی زیادہ دکھ کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا ہم فی ہاں خالدون یہ نعمتیں ان کے پاس ہمیشہ کے لیے رہیں گی جنت کی نعمتیں دائمی ہے ہمیشہ کے لیے ہے اور جنتی کو ایک مرتبہ جنت میں اگر داخل کر دیا گیا تو نکالا نہیں جائے گا یہ داخلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا خالدن خالدہ کہ مانے ہمیشہ کے لیے ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ چند دنوں کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے پھر آپ کو نکال دیا جائے اللہ فرماتے جو نعمت دیں گے جنت دیں گے تو جنت ہمیشہ کے لیے دیں گے اندر جو پھل ہیں وہ بھی بے حساب ملنے والے ہیں رغدن کے معنی بے حساب ملنے والے ہیں وسعت کے ساتھ ملنے والے ہیں وہاں تنگی نہیں ہوگی دنیا میں پھلوں کی تنگی ہو جاتی ہے چیزوں کی تنگی ہو جاتی ہے نعمتوں کی تنگی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے یہاں اور جنت تنگی کی جگہ نہیں وہاں تو ادنا سے ادنا جنتی کو دنیا کا دس گنا اللہ تعالیٰ دیں گے تو اعلیٰ درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو کتنا دیں گے حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاد قصور پڑھائی یعنی سورج گرہن کی نماز یہ سورج گرہن کی نماز انتہائی عجیب رہی ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ پردہ غیب سامنے ہوتا ہے اور پڑھتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی نماز کے دوران عجیب و غریب حرکات اس وجہ سے کی کہ یہ نماز مشاہدے والی نماز جنت کے جہنم کے اور عالم غیب کے پردے سرکار کے سامنے سے ہٹا دیے گئے ہیں اور محراب کے اندر تمام تمثیلی چیزیں دکھائی گئی جنت بھی دکھائی گئی اور جنت کی نعمتیں بھی دکھائی گئی ایک دم آگے بڑھے حضور حالانکہ عام طور پر نماز میں آگے نہیں بڑھتے قدم ب قدم آپ آگے بڑھے تھے بھائی نماز میں اگر ایسی حرکت ہو کہ ایک قدم چلا اور ایک رکن کی مقدار رکا اور پھر چلا اور ایک رکن کی مقدار رکا اور پھر چلا اور پھر رکا تو یہ نماز میں کوئی حرج نہیں لیکن ایسی آپ پڑھنے کی کوشش نہ کریں یہ تو ایک مثال بیان کی ہے کہ نماز کب فاصل ہوتی ہے کب درست ہوتی ہے چلو ہم بھی چلنا شروع کر دیں نماز تو سکون کی چیز ہے یہ عارضی طور پر کبھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے سرکار آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھ کر سرکار جیسے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں اگلی سب میں جو صاحب گرام تھے انہوں نے دیکھا پھر حضور پیچھے بھی ہٹے ہیں پھونکا بھی ہے آپ نے نماز میں پھونک بھی ماری پیچھے بھی ہٹے وضاحت بھی فرمائی نماز کے بعد خطبہ دیا گیا صحابہ کرام کو چونکہ بہت زیادہ تعجب تھا اس لیے خطبہ ضروری تھا خطبے میں سرکار نے فرمایا کہ کوئی چیز عالم غیب کی ایسی نہیں جو اس محراب میں مجھے نہیں دکھائی گئی اب کوئی کہے کہ جنت تو بہت بڑی ہے محراب میں کیسے دکھائی تمسیلی جنت دکھائی مثال دکھائی لیکن یہ تمثیل کس حد تک حقیقت ہے اس کو بھی سرکار نے بیان کیا کہ میں آگے بڑھ کے جھکا قریب تھا کہ جنت سے ایک انگور کا پوشا اٹھاؤں ایک خیال آ گیا نہیں اٹھایا میں نے خیال یہ کہ ابھی جو ایمان ہے جنت پر یہ بغیر دیکھے ہوئے ہیں بغیر دیکھے ہوئے ماننا اور دیکھ کر ماننا دیکھ کے تو ہر ایک مانے گا بغیر دیکھے ہوئے دیکھے ہوئے جیسا ماننا یہ بہت بڑی بات ہے اس کے اندر ایک لطف ہے اس کے اندر ایک کیف ہے اس لیے اللہ نے خالی یہ نہیں کہا کہ جنت ایک میدان کی طرح تم کو دے دیا جائے گا بلکہ اندر لطف کا اور انسان کی دلچسپی کا جتنا سامان ہو سکتا ہے وہ بھی رکھا گیا ہے فرماتے ہیں سرکار کہ وہ انگور کا پوشا اٹھانا چاہتا تھا میں رک گیا جانتے ہو یہ انگور کے پوشے کی حقیقت کیا ہے کہا وہ انگور کا پوشا اگر دنیا میں آ جاتا تو قیامت تک اس کو استعمال کرتے ہی رہتے لوگ اور وہ ختم ہی نہ ہوتا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھیلی دی تھی حضور نے کھجور کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک وہ تھیلی میں کھجور نکلتی رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکچے میں جو دیے تھے اور یوں فرمایا تھا کہ جب بھی ضرورت پڑے اندر سے جو نکال لینا تو ایک عرصے تک نکالتی رہی پھر خیال آیا کہ آخر کتنے جو ہوں گے جو ابھی تک ختم ہی نہیں ہوتے تو ایک دن اندر جھانک کر دیکھا تھا اس دن سے وہ برکت ختم ہو گئی اور چند دنوں کے اندر وہ جو ختم ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کتنے میں وہ تھیلی حضرت ابو ابریرہ کی گم ہوئی تھی وہ غائب ہو گئی تھی تو جب سرکار کے ہاتھوں کی دی ہوئی چیزیں اتنی لمبی چلتی ہے تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی چیزیں دائمی اگر ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں تو وہ دائمی پھر فرمایا کہ جہنم کے شولوں کی گرمی مجھے دامن میں محسوس ہو رہی تھی اس بنا پر میں پیچھے ہٹ گیا اور اسے ہٹانے کے لیے میں نے پھونکا بھی بہرحال جنت کی نعمتیں ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ اور جتنی زیادہ نعمتیں چاہیے اتنا امال صالحہ میں اضافہ چاہیے جتنی زیادتی ہوگی اتنا اونچے درجے کی جنت اللہ تعالیٰ کا فرمائیں گے تو نفس ایمان اور نفس فرائض اعمال کے انجام دینے میں کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہوتی البتہ آگے کے درجات طے کرنے کے لیے اور مراتب عالیہ حاصل کرنے کے لیے کسی کی انگلی پکڑنا ضروری ہے یہ ایک آیت کریمہ تو مکمل ہو گئی اب اللہ تعالی فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا اعتراض تھا اعتراض یہ تھا کہ بھائی اور یہ اعتراض کرنے والے یا تو حاصلین تھے یا معاندین تھے یا دشمنا کے دین تھے یہود اور خاص طور سے یہود ان کو زیادہ حسد تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پر کہ بنو اسماعیل میں نبی آیا کیسے آنا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں اور آ گیا بنو اسماعیل میں تو اس سے ان کو حسد ہوا کہ اب تک جو نبی آئے وہ سب تو بنو اسرائیل میں آئے تھے بنو یعقوب میں آئے تھے اور یہ ان میں کیسے نبی آ گیا بس حسد پیدا ہو گیا اور حسد جو ہے وہ انسان کے لیے خطرناک چیز ہے شیطان کو حسد پیدا ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے تو جنت سے نکلنا پڑا تو آسمانوں میں سب سے پہلا گنا جو وجود میں آیا وہ حسد کا تھا شیطان کو حسد ہوا حضرت آدم علیہ السلام السلام سے اور دنیا میں سب سے پہلے قاسدانہ کاروائی جو ہے وہ قابل نے حبیل کے ساتھ کی تھی اب آگے اللہ تعالی ایک اور مضمون بیان فرماتے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی آسمانی کتاب اور اتنی عظیم کتاب اور اتنی عظیم کتاب کے اندر کہیں مچھر کا تذکرہ کہیں مکھی کا تذکرہ یہ کچھ زیب دیتا ہے قرآن عظیم کتاب ہے تو مثالیں بھی عظیم ہونی چاہیے ارے بھائی جب کسی چیز کی حقارت کو بیان کرنا ہے جیسے کہ معبودہ نے باطلا اور بتوں کی حقارت کو بیان کرنا ہے تو بڑی مثال دینے سے کیا فائدہ ہے حقارت بیان کرنے کے لیے حقیر چیز کے ذریعے سے مثال بیان کریں گے بتوں کی حقارت بیان کرنے کے لیے یہ کہا کہ بھائی اس کے منہ سے جو مکھی بیٹھتی ہے وہ خود ہٹا نہیں سکتا تو اس میں مکھی کا تذکرہ ہے اللہ تعالی کی مخلوق ہے مچھر بھی اور مکھی بھی اور اللہ تعالیٰ اپنی چھوٹی مخلوق کا اگر تذکرہ فرماتے ہیں تو یہ اللہ کی شان کے خلاف نہیں ہے یہ کوئی بھی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ حقارت بیان کرنا ہے کسی کی تو حقیر چیز کے ذریعے سے مثال دی جائے گی نہ کہ عظیم چیز کے ذریعے سے مثال دی جائے گی مثلا ما بعود فما فوقها اللہ تعالی حقارت میں مچھر یا مچھر سے بھی کم مخلوق میں اعتبار تحقیر کے یہ چھوٹا ہونے میں بڑا اس سے کمتر اگر کوئی مثال دیں کما خا کہاں سے مراد یہ ہے تو کوئی اللہ تعالی کو اس میں آر نہیں ہے وہ بناتا ہے تو وہ مثال بھی دے سکتا ہے کمپنی بڑی چیز بناتی ہے تو اس کی بھی مثال دیتی ہے اور چھوٹی چیز بناتی ہے اس کا بھی فوٹو دیتی ہے کہ ہم یہ بھی بناتے ہیں ہم یہ بھی بناتے ہیں اس میں کوئی عیب نہیں محمد لدین عام جب یہ مثال بیان ہوئی تو مثال کے سننے والے دو قسم کے لوگ تھے ایک تو مثال کے سننے والے ایمان والے ہیں جنہوں نے سنا مثال کو اور فوراً منظور کر لیا کہ اللہ جو فرمائے ہم کو منظور ہے اور ایک ہے مثال کے سننے والے حاسدین اور موتریزین موترس کو تو ہر اچھی بات کے اندر اعتراض نظر آتا ہے وہ بھلی بات کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اعتراض نکال لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی عیب اس کے اندر اس کو نظر آتا ہے تو ایمان والوں نے جب مچھر والی مثال سنی مکھی والی مثال سنی تو کیا کہا پیا نمونہ ہوئے حق کو رب دیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو بھی مراد دیا ہو اس مراد کو ہم مانتے ہیں یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق بات آئی محمد لذین کفر اور جن لوگوں نے اعتراض کرنا تھا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مانگا اراد اللہ بحاظہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے کیا مراد دیا ہے یہ عجیب مثالیں بیان کی ہیں کہیں مچھر کی مثال بیان کی کہیں مکھی کی مثال بیان کی کیوں کی ہوگی کیا مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں تو دو گروہ ہو گئے یو دل بھی گزیرہ و یا دی گزیرہ جن لوگوں نے اس کو سنا اور فوری طور پر منظور کر لیا کہ جو اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں بالکل حق ہے ان کے تو ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا جتنی آیتیں اتری وہ مانتے گئے ان کے ایمان کے اندر قوت آتی گئی ان کے ایمان میں ترقی ہوتی چلی گئی اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے لیے دلالت اور گمراہی کا سبب بنا یہ آیتوں کا اترنا ان کے لیے گمراہی کا سبب بنا پریشانیوں کا سبب بنا تو آیتوں کا اترنا انسانوں کو دو گروہ میں تقسیم کرتا ہے ایک گروہ کو قوت ایمانی عطا ہو جاتی ہے اور دوسرا گروہ گمراہی میں آگے بڑھ جاتا ہے جتنی آیتیں اترتی گئی اور جتنا انکار بڑھتا گیا اتنی غلالت اور اتنی گمراہی بڑھتی چلی گئی وہ مایو دل بھی الفاظ اور گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسقین ہوتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی طاق سے عروج اختیار کر رکھا ہے وہی در حقیقت ہوتے ہیں کون ہے وہ فاسقین اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمائے مغفرت کی دعا کریں جی تعلیم انتقال فرمائیں شیخ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 درگزر فرماؤں فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرمانے رحم کے اور کرم کے فیصلے فرمانگ اے العالمین قرآن کریم کی فہم نصیب فرمانگ اس کے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما اے اللہ اس کی تلاوت کا جذبہ اور ذوق شوق عطا فرما اے اللہ نمازوں کا پابند بنا اے اللہ تلاوت قرآن کریم کا شیدائی بنا اے اللہ ذاکرین اور شاکرین میں سے ہمیں بنا دے اے اللہ غافلین میں سے ہمیں نہ بنا غفلت سے ہماری حفاظت فرماؤ دل کے جتنے امراض ہیں وہ تمام کو دور فرما دے اور اے اللہ شفا کلی نصیب فرما تمام امراض سے شفا کا عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما اور ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما اپنی رضا دائمی عطا فرما اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے الہ العالمین ہر قسم کے امراض اور باطنا سے کلی طور پر محفوظ فرما اے الہ العالمین دین کی محبت اور تیری محبت اور تیرا عشق ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے اے اپنا اور اے اللہ اپنا غم ہمیں عطا فرما اے الہ العالمین اپنے عشق سے زندگی کو سرشار فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر موڑ پر نصیب فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آ کے ہو گلنے والی موت عطا فرما اے اللہ پورے مجمعے کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما کا پھر نتی ہم اگر بیعت ہو گئے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے حالانکہ بیعت سے آدمی مصیبت میں پڑتا نہیں ہے مصیبت سے چھوٹتا ہے فائدہ ہوتا ہے بیعت سے ابھی میں نے بتایا کہ اس سے اعمال صالحہ کی ترقی اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرماتے ہیں اور آدمی شیخ سے جڑا رہتا ہے تو ایک درجے میں چوکنا رہتا ہے اوراد اور وظائف کے ذریعے سے اللہ ترقی بھی دیتے ہیں اور اصلاح بھی فرماتے ہیں اس لیے کسی سے وابستہ ہونا چاہیے اور کسی نہ کسی شیخ سے اپنا ربط اور تعلق رکھنا چاہیے بہت سے مشاعت ہیں اور وہ اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتے ہیں تو جس سے دل لگے اور دل کی وابستگی ہو کسی سے تو اس سے آدمی بےعد ہو جائے اور نیت یہ ہو کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں اپنی اصلاح کی غرض سے بیعت ہونا چاہیے دوسری کوئی دنیا غرض اس کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے نہ شہرت ہونی چاہیے نہ نام آوری ہونی چاہیے بلکہ بیعت ہونے کا مطلب ہے اپنے آپ کو مٹانا اور مٹنے کی محنت سیکھنا کہ کیسے مٹا جاتا ہے اور کیسے اندر کے امراض دور کیے جاتے ہیں تکبر ہے بڑائی ہے انسان کے اندر پینا کپٹ ہے یہ تمام چیزیں کیسے درست ہوں گی ظاہری بات ہے کہ وہ شیب کے سامنے جیسے طبیب کے سامنے جب ہم اپنے افراد رکھتے ہیں تو وہ ہماری مرض کو سنتا ہے اور سننے کے بعد دوائی تجویز کرتا ہے اسی طریقے سے شیخ سے جب وابستہ ہوتے ہیں تو مشاعر بھی جو ہے وہ دل کے امراض کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد بضرورت جو ہے اسلام کرتے ہیں یہ اسکار اور اوراد ایک قسم کی گولیاں ہیں جس سے اندر اسلام درجہ بدرجہ ہوتی رہتی ہے شیخ کا کام کچھ زیادہ نہیں ہوتا اصل کام تو مرید کا ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے شیخ کو اپنے احوال سے پوری طرح سے واقف کرے باقی مثالوں میں یہ بیان کیا ہے کہ جیسے ایک لائٹ جل رہی ہے ایک جگہ سویچ ہوتی ہے ایک جگہ لائٹ ہوتی ہے بیچ میں وائر ہوتا ہے شیف کا کام وائر کا ہے جیسے ٹنکی میں اوپر پانی ہوتا ہے بیچ میں پائپ ہوتا ہے نیچے نل ہوتا ہے شیف کا کام بیچ کے پائپ کا ہے تو وہ کوئی ہے نیچے نل اصل ہے اوپر پانی اصل ہے تو فیض جو آتا ہے وہ تو اوپر سے آتا ہے شیر تو بیچ میں واسطہ ہوتا ہے تو شیر کچھ نہیں دیتا اوپر سے جو سلسلوں کا فیض اترتا ہے وہ چلاتا ہے بہت سی برکتیں لوگ دیکھتے ہیں فیض ہونے کے بعد وہ برکتیں کیا ہوتی ہیں سلسلے کی برکت ہوتی ہے سلسلے کا فیض ہوتا ہے تو کبھی آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ میں باقمال بن گیا یہ وہ باقمال نہیں بنا ہے سلسلہ باکمال ہے سلسلے کا فیض ملتا ہے تو سلسلے کے فیض کو کبھی آدمی اپنے کمال سے تعبیر کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کا نقصان ہے اس لیے روحانی ترقی کے لیے روحانی اطبا سے اپنا رابطہ قائم کرنا اور وہ رابطے کو برقرار رکھنا ڈاکٹر نے دوائی دی دس دن کی آپ نے دس مہینے تک اس کو کانٹیکٹ نہیں کیا تو ظاہری بات ہے کہ وہ دوا آئی گئی ہوگی دوسرے امراض کیا کیا پیدا ہوئے کیا کیا پریشانیاں آئی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اس بنا پر ڈاکٹر کے پاس دس مہینے کے بعد آپ جائیں گے تو کہیں گے کہ آپ آئے نہیں میں نے آپ کو دس دن کے بعد بلایا تھا آپ دس مہینے تک نہیں آئے تو ظاہری بات ہے کہ مرض اندر بڑھ گیا دواؤں سے جتنا ہو سکتا تھا اتنی اصلاح ہوئی اور باقی آگے کا کام باقی رہ گیا جو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا تھا لیکن تم آئے نہیں تو یہ کام بھی درجہ بدرجہ ہوتا ہے شیخ سنتا ہے پھر بات بتاتا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 إله إلا محمد رسول میں رشید احمد ابن محمد رضا اجمیری کے واسطے سے سلسلہ نقشبندیہ آدریا چشتیا سہر سہوریا میں بیعت ہوتا ہوں اور عہد کرتا ہوں تمام اعمال انجام دوں گا سنتوں کی پیروی کروں گا اپنے حال سے شیخ کو برابر واقف کرتا رہوں گا اور اپنی اصلاح کی فکر کروں گا میں تمام گناہوں سے جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں توبہ کرتا ہوں اور یہ راحت کرتا ہوں کہ آئندہ بھی حق امکان گناہوں سے پرہیز کروں گا اور اگر ہو گئے تو سچے دل سے توبہ کروں گا اے اللہ میری اس بیعت کو اپنے فضل سے قبول فرما بس یہ الفاظ کے ذریعے سے بیعت جو ہے وہ ہو جاتی ہے اب آگے جو اورات بتائے گئے ہیں ان اورات کی پابندی کی جائے جن میں دو سو مرتبہ استغفار ہے دو سو مرتبہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دو سو مرتبہ درود پاک ہے جو بھی درود آسان لگے اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم یہ آسان درود ہے تو یہ پڑھیں یا اس کے علاوہ جو بھی درود آپ کو آسان معلوم ہو وہ درود پاک قبول کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بھی کام کریں ان میں استقامت چاہیے اور اس میں پابندی چاہیے تبھی جا کر کے اس کا فائدہ جو ہے وہ ضرور پذیر ہوگا استقامت کے ساتھ یہ اولاد اور افعال کیے گئے جن کو قرآن کریم حفظ نہیں ہے وہ کم سے کم پاؤ پارہ روزانہ تلاوت کریں اور جن کو حفظ ہے وہ کم سے کم ایک پارا تلاوت کریں اور اس سے زیادہ جتنا بھی تلاوت کرنا چاہتے ہوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ روزانہ مراقبہ کرنا جو ابھی ہم کریں گے تھوڑی دیر کے لیے وہ مراقبہ بھی جو ہے وہ کیا جائے اور جن لوگوں کو جہری ذکر بتایا گیا ہے دوسرے والدین میں سے تو وہ اپنا ذکر اسی طریقے سے کریں گے باقی جو حضرات کو سرن بتایا گیا ہے وہ جب تک اجازت نہ ملے وہاں تک سری طور سے اپنے اذکار کو جاری رکھیں گے اور نمازوں کی پابندی کرنا اور تلاوت قرآن کریم کی خاص طور سے پابندی کرنا جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم سیکھنا شروع کر دیں اور سیکھ کر پھر جتنا سیکھا ہے اس کی تلاوت ضرور جاری رکھیں اللہ تعالیٰ دیاتوں کے اندر پتا فرمائیں گے اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ رے سوا معبود نقتی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود نپی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود رتی کوئی نہیں اب تو رگے بس تاجم گے اور بڑا فضل کا طریقہ کیونکہ آج کچھ حضرات گیا ہوئے ہیں تو پھر پتہ کیا جائے کہ آنکھیں بند ہو چار زن بیٹھنا اور آنکھیں بند ہو جسم میں نقل و حرکت نہ ہو سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا جہاں زر لگائی ہے اور ایک ہی تصور کرنا یہ مراقبوں میں ابھی ابتدائی درجے کا مراقبہ ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ تو اس کو کہتے ہیں مراقبہ کہ یہ تصور لگاتار رکھا جائے زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے صرف تصور کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے آہستہ آہستہ دل جو ہے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو دو فائدے ہوں گے ایک تو نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی دوسرا گناہوں سے بچنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے تو اللہ کے دھیان سے آدمی نیکیاں کر سکتا ہے اور گناہوں سے بچ سکتا ہے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ بیدار شو بیدار شو بیدار شو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل چک در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا دل کا سی کام اللہ کی یاد ہے و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے تو آیا پسال اللہ دنیا میں عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے تو روز رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آئی ہے نہ دنیا نہ دولت نہ تن جائے گا فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفت دن مرنا ہے آخر بات ہے کر لے جو کرنا ہے آخر بات ہے بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج کہا گیا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آنکھوں پر جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا میں اٹھا کر لے جایا جاؤں گا منوٹنوں مٹی کے نیچے لوگ دبا دیں گے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 تَكِلْنَا إِلَىٰ الدین وزم وَخَطِيئَةٍ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ جن حضرات نے بیعت فرمائی سلسلے میں ہم ہو ان کو قبول فرما اور اے اللہ ان کی بیعت میں برکتیں عطا فرما اور جو مقصد ہے اس میں کامیابی عطا فرما اے الہ العالمین ہم سب کو جو سلسلے میں منسلک ہیں یا نہیں ہیں اپنے فضل سے مالا مال فرما اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ تلاوت کا شہدائی بنا دے اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں بہراور فرما دے اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ کرم کی بھیک دے دے اے اللہ مغفرت کی بھیک دے دے اے اللہ رحم کی بھیک دے دے اے اللہ نے دے دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ جوان بگڑ رہا ہے اور راستہ گم ہو گیا ہے اور موبائل نے اس کو برباد کیا ہے اللہ گھنٹوں کے گھنٹوں اس میں خرچ ہو رہے ہیں اللہ تیری یادوں میں وقت نہیں گزر رہا ہے اللہ غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اللہ غفلت ہماری حفاظت فرما دے اللہ یہ غفلت نے ہمارا بیڑا غرب کر دیا ہے اللہ اس کی غفلت کی وجہ سے کہیں نمازیں جا رہی ہیں کہیں تلاوت جا رہی ہے کہیں تیری یادوں سے جڑ زندگی گزاری جا رہی ہے العالمین یہ تمام جرائم ہے اللہ اسے معاف فرما دے اللہ یہ وقت تیری بہت بڑی دی ہوئی نعمت ہے اللہ اس کو برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرما اللہ اس کے فضول خرچ کرنے سے ہماری ہماری حفاظت فرما اللہ جو طاقتیں تو نے اپنے عطا فرمائی ہے اس کو تیری یادوں میں لگانے والا بنا اللہ تیری تعاق میں لگانے والا بنا اللہ تیری عبادتوں میں لگانے والا بنا اللہ تیرے دھیان میں لگانے والا بنا اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کا شرحی بنا دے اے اللہ سنتوں کا عاشق بنا دے اللہ تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما اے الہ العالمین گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما اے اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے اے اللہ نیکیوں کے لیے دوڑنے والا بنا دے اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے اللہ خوانی کو خانقاہوں کو آباد کرنے والوں میں سے ہمیں شامل فرما دیں جوانی میں سنتوں کا شوق ادا فرما دے اللہ کھیل کے میدان سے ہمیں دین کے میدان میں کھلیا اے اللہ دین کے لیے محنت کرنے والا بنا دے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما دے اللہ ہر فرد مسلمان کو قبول فرما لے اللہ اگر ہم نے کام نہیں لیا اور کام نہیں کیا تو اللہ تو کسی سے بھی کام لے لے گا لیکن اللہ ہم محروم ہو جائیں گے اللہ ہمیں محروم نہ فرماؤ اللہ ہمیں محروم نہ فرما ہماری نادانیوں کی وجہ سے اللہ ہماری محرومی سے اے اللہ ہماری محرومی خود ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ یہ بات ہم کو سمجھا دے تیرے دربار میں رونے والا بنا دے اللہ معافی مانگنے والا بنا دے اللہ ہاتھ پھیلانے والا بنا دے راتوں کو جاگنے والا بنا دے تیری یاد میں اٹھنے والا بنا دے رونے والا بنا دے آنسو بہانے والا بنا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے اللہ پتھر دل ہو گئے ہیں اللہ ہم کو رونا بھی نہیں آتا اللہ تیری یاد کے لیے زبان بھی ہماری نہیں اٹھتی دنیا بھر کے کام ہم کرتے ہیں نہیں ہوتا تو تیرا کام نہیں ہوتا اے اللہ یہ جرم کو معاف فرما دے اللہ یہ غفلت کو معاف فرما دے اللہ بڑی بڑی عمریں ہو گئی لیکن معصیتیں چھوٹی نہیں ہے اللہ گنا چھوٹتے نہیں ہے اللہ اپنے فضل سے گنا چھوڑا دے اللہ نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے نیکیوں کی بہار سے ہماری زندگی کو پر بہار بنا دے اے اللہ روحانی جسمانی امراض سے شفاء کاملہ عطا فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اخلاق کی بلندیاں عطا فرما بد اخلاقیوں سے اللہ حفاظت فرما پورے بجنے کی مغفرت فرما امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما اور جو آئے اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب میں منظور فرما بے رحمتی